اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے سرح کعبے کے لیے سرح کعبے کے لیے دل ہے مدینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے حشر میں پیاس کی شدت جو ستائے گی ہمیں حشر میں پیاس کی شدت جو ستائے گی ہمیں حشر میں پیاس کی شدت جو ستائے گی ہمیں حوض کو سر پہ سر پہ چلے جائیں گے پینے کے لیے کو سر پہ چلے جائیں گے پینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے سرح کعبے کے لیے سرح کعبے کے لیے دل ہے مدینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے پہلے دنیا کو مبارک ہو کی خوشبو اہل پہلے دنیا کو مبارک ہو کی خوشبو ہم تو مرتے ہیں ہم تو مرتے ہیں محمد کے پسینے کے لیے کرتے ہیں محمد کے پسینے کے لیے ہم تو مرتے ہیں محمد کے پسینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے کعبے کے لیے کعبے کے لیے دل ہے مدینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو قرینے کے لیے حشر میں پیاس کی شدت جو ستائے گی ہمیں حشر میں پیاس کی شدت جو ستائے گی ہمیں حشر میں پیاس کی شدت جو ستائے گی ہمیں حوض کو سر پہ سر پہ چلے جائیں گے پینے کے لیے کو سر پہ چلے جائیں گے پینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے سرح کعبے کے لیے سرح کعبے کے لیے دل ہے مدینے کے لیے اور کیا چاہیے سجدوں کو کرینے کے لیے